حضرت ابو قبشہ سعید بن عمر انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی مثال چار افراد کی سی ہے ایک آدمی کو اللہ نے مال اور علم سے نوازا وہ اپنے مال میں علم کے مطابق عمل کرتا ہے اسے جائز مقام پر خرچ کرتا ہے ایک دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس مال سے ایسے عمل انجام دیتا جیسے یہ نیک مالدار انجام دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب میں یہ دونوں برابر ہیں اور ایک تیسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے علم نہیں دیا چنانچہ وہ اپنے مال کو اندھا دن صرف کرتا ہے یعنی ناجائز مقام پر خرچ کرتا ہے اور ایک چوتھا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اس برے مالدار شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس مال سے ایسے کام کرتا جیسے یہ برا مالدار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں یعنی تیسرا اور چوتھا گناہ میں برابر ہیں میم امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہی روایت دوسری دو سندوں سے بھی بواسطہ قبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مذکورہ حدیث کے ہم معنی بیان کی ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھائیس